السلام علیکم today is lecture number 33 of a course C S two zero one introduction to programming آج کے لیکچر میں ہم آپریٹر اوور لوڈنگ کا جو کانسیپٹ تھا یا ٹاپک تھا اسی کو کنٹینیو کر رہے ہیں اور کچھ ہم اسائنمنٹ آپریٹرس کے اوپر بات کریں گے پھر جو میں نے پچھلی دفعہ ذکر کیا تھا آج اس کو ایکسپلسٹلی ایکسپلین کریں گے کہ یہ دس پوائنٹر جو ہوتا ہے یہ کیا چیز ہے کافی امپورٹنٹ چیز ہے اور یہ آپریٹر اوور لوڈنگ میں بہت کام آتا ہے پھر ہم آگے چل کے کچھ ان کی ڈیٹیل کے ایگزامپلس دیکھیں گے اور شاید ہم کنورژن فنکشن جو ہیں ان کو بھی آج کور کر پائیں تو آئیے شروع کرتے ہیں by taking a brief overview of what operator overloading is all about دیکھیں I had mentioned that that to to be able write code look simple and clean sometimes we want to overload in our classes کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی کلاس ڈیفائنڈ ہے اور اس کے آبجیکٹس ہیں اور دو آبجیکٹس کو ہم جمع کرنا چاہتے ہیں اور جمع کا مطلب اس کلاس کے لیے پرٹیننٹ ہے it's specific to that class تو ہم چاہیں گے کہ آبجیکٹ اے اور آبجیکٹ بی کو ہم اے پلس بی لکھ سکیں so it means we're adding two different objects and remember objects are instance of a class and a class is nothing more than a user defined data type تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کوڈ جو ہے نا وہ بڑا سمپل اور ایلیگنٹ نظر آئے یہ بھی میں نے بات کی تھی کہ جی کلاس لکھتے لکھتے پتا چلا کہ جی ہم بہت سارا کوڈ کلاس کی ڈیفینیشن کے اندر لکھ رہے ہیں اور جب ہم کلاس استعمال کرنے آتے ہیں تو اس وقت کام بہت آسان ہو جاتا ہے so in object based programming اور even in object oriented programming effort جو ہے ہماری وہ زیادہ تر کلاسز کی ڈیفینیشن کے اوپر ہو جاتی ہے because now the classes are data types that know how to manipulate selves they know how to add ہم نے ڈیٹ کلاس کے لے کے ہم نے کچھ ایگزامپلس کور کیے تھے کہ جی اگر ڈیٹ کو انکریمنٹ کرنا ہو تو کیسے کرتے ہیں and and I mention that that there are many you you want to to take care of it it is best encapsulated in in the the class class self not your main program when come around using that آج ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں اسائنمنٹ آپریٹر کی اسائنمنٹ آپریٹر ہمیں کب چاہیے ہوتا ہے اب نارملی میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ جی سی پلس پلس آپ کو ایک ڈیفالٹ اسائنمنٹ آپریٹر دے دیتی ہے what it does is that it does a member wise assignment تو اگر آپ کے کلاس کے اندر لیٹ سے اسٹرکچر جو ہے ڈیٹا ممبر جو ہیں وہ تین انٹیجرز ہیں دو فلوٹس ہیں اور آپ اس کے دو آبجیکٹس اے اور بی لے کے آپ لکھتے ہیں اے ایکول ٹو بی تو واٹ از ہیپنگ از کہ جی پہلا انٹیجر پہلے انٹیجر میں کاپی ہو جاتا ہے دوسرے کی ویلیو دوسرے انٹیجر میں چلی جاتی ہے and so on it's a member wise copy default assignment operator تو لینگویج نے ہمیں پرووائڈ کر دیا what happens if we want to do something more we want to do something special handle special cases وہ کیسز بھی ہم دیکھیں گے کب آتے ہیں اور وہ in fact is an interesting class of classes جو کہ اسپیسیفکلی ہم ایک علیحدہ لیکچر میں بھی کور کریں گے اوپر سے لے کے نیچے تک کہ ان کے لیے کیا لوازمات ہیں but let's take a look at our favourite class class class which is string جو ہے ہم اپنے لیے ڈیفائن کر لے ہم سی پلس پلس کی بلٹ انٹرنگ کلاس کی بھی بات نہیں کر رہے what it will be is simply a class which has a character array inside as a data member remember string is nothing but an array of character تو ہم نے اپنی ایک اسٹرنگ کلاس ڈیفائن کی اس کے اندر اس کا ڈیٹا ممبر جو ہے وہ بفر ہے سو so بف ہم نے لکھا ہوا ہے دیٹ از اے کیریکٹر ارے اور اس کو ہم باقی کنسٹرکٹر بھی ہیں ڈسٹرکٹر بھی ہیں اب اس کے لیے اسائنمنٹ آپریٹر کا ہم نے فکر کرنا ہے سپوز ہمارے پاس کوئی کنسٹرکٹر ہے جو کہ الاؤ کرتا ہے بفر کے اندر کوئی اسٹرنگ پلیس کرنے کا so I can see something like in my main program string S one within our double quotation مارکس کے اندر میں کوئی اسٹرنگ دے دیتا ہوں something like this is a test تو ایک اسٹرنگ آبجیکٹ کریٹ ہو گیا انیشلائز ہو گیا اور اس کے بفر کے اندر یہ اسٹرنگ پلیس ہو گئی and buffer will be large enough to hold that string as defined in our constructor what happens if I have اندر object string object let's call it S two اور میں لکھنا چاہوں S two is equal to S one اب دیکھیں بفر جو ہے وہ in this case is nothing but a pointer to a memory location of its an array array of of character then the the name is nothing but a pointer to the start of the memory location اگر ڈیفالٹ اسائنمنٹ آپریٹر استعمال ہو جائے یہاں پہ تو واٹ ول ہیپن از کہ جی ایک پوائنٹر کی ویلو یعنی بف کی ویلو دوسرے آبجیکٹ کے بف کی ویلو کے اندر چلی جائے گی یعنی the same address will now be found in both of these objects suppose you delete one object وہ اسکوپ میں سے ختم ہو جاتا ہے چلا جاتا ہے ڈزنٹ ایگزٹ نارملی اس قسم کے آبجیکٹ کا جو ڈسٹرکٹر ہے وہ میمری ہاؤس کیپنگ کرے گا کہے گا جی ہم نے جب آبجیکٹ کریٹ کیا تھا تو ہم نے فری اسٹور سے کچھ میمری ایلوکیٹ کی تھی اب اگر یہ آبجیکٹ مرنے لگا ہے تو وہ میمری واپس فری اسٹور پہ بھیج دو تو وہ ایس ون آبجیکٹ کی جو میموری ایلوکیٹڈ تھی وہ فارغ کر کے فری اسٹور پہ بھیج دے گا لیکن اس ایس ٹو کا کیا ہوا جس کو ہم نے کہیں پہ کہہ دیا تھا کے اندر اب جو جو جو ہے ہے اس اس کا کا نام فری اسٹور پہ جا چکی ہے اس قسم کے جو پرابلمس ہیں وہ بار بار آتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں اپنا اسائنمنٹ آپریٹر لکھنا پڑتا ہے before going on string assignment operator let step back and look look at at a little bit the addition operator جو ہم نے اسٹرنگس کے لیے ڈیفائن کیا تھا اس کے اندر بھی ایک فائن ڈیٹیل پوائنٹ ہے جو میں آج ڈسکس کرنا چاہتا ہوں جب ہم نے اسٹرنگس کے لیے ایڈیشن آپریشن ڈیفائن کیا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ جی اگر ایک اسٹرنگ ہو اور اس میں دوسری اسٹرنگ ایڈ کرنی ہو یعنی اس کو کنکیٹنیٹ کر کے بڑا کرنا ہو تو کیا کیا جائے اس وقت ہم نے ایک بڑا سمپل سا اسٹرکچر دیا تھا کہ جی اسٹرنگ ہماری جو ڈیفائنڈ ہے وہ ہے کیریکٹر بف اور اس میں تھرٹی کیریکٹر جگہ ہے اگر تھرٹی کیریکٹر کی جگہ ہے اور ہمارے پاس دو اسٹرنگ آبجیکٹس ہوں اور دونوں میں اسٹرنگ بھری پڑی ہوں یعنی ایک میں کوئی بیس کیریکٹر کی اسٹرنگ ہے ایک میں بیس کیریکٹر کی اسٹرنگ ہے تو وہ جمع کیسے ہوگی نا فار دا مومنٹ کیونکہ ہم کوئی میموری ایلوکیشن نہیں کر رہے ہم نے ایک فکس لینتھ بفر رکھا ہوا اسٹرنگ آبجیکٹ کے اندر تو اٹ از امپورٹنٹ کہ پلس آپریٹر جو ہے وہ وہ ایرر چیکنگ کرے پہلے ایک اسٹرنگ کی اسٹرنگ لینتھ لے پھر دوسری اسٹرنگ اسٹرنگ کی لینتھ لے دونوں کو جمع کرے اور دیکھے کہ وہ تھرٹی جو ہم نے ڈیفائن کی ہوئی ہے کہ اسٹرنگ کی length inside the object اس سے زیادہ تو نہیں اور اگر زیادہ ہے تو پھر وہ ایمٹی اسٹرنگ ریٹرن کر دے یا کوئی اور لاجیکل بہیویئر اس کے لیے ہم ڈیفائن کر دیتے ہیں ادروائز وہ اسائن کرے یہ ایک چھوٹا سا اسائڈ تھا ٹو شو کہ ایرر جی چیکنگ ہر جگہ پہ ہمیں کرنی چاہیے now we come to actual allocation using the assignment operator دیکھیں میں نے پہلے بتایا کہ آپ کو پرابلم کیا آتا ہے پرابلم یہ آتا ہے کہ جو بف ہم نے ڈیفائن کیا ہوا ہے it must not point to the same memory location in two different objects of type string ہر ایک کی اپنی اسٹرنگ کی جگہ ہونی چاہیے میموری میں اور اس کی اپنی ویلو ہونی چاہیے so when we write a statement like S two equal to two S one we want make sure کہ اسائنمنٹ کے وقت پوائنٹر ایڈریسز اسائن نہ ہو جائیں بلکہ اسپیشل جگہ بنے اور پھر اس جگہ کے اندر اسٹرنگس کاپی ہوں how do we do this let's take a look at the code itself in fact it's quite straightforward what you want to do is کہ جی آپریٹر اکول ٹو ڈیفائن کر رہے ہیں اسٹرنگ کلاس کے لیے فار دا مومنٹ ریمبر کہ جو لیفٹ سائڈ پہ آبجیکٹ ہے وہ کال کرے گا اکول آپریٹر کو so if we write a statement like S two equal S one تو ایس ٹو جو ہے وہ کالنگ آبجیکٹ ہے فنکشن کا اور ایس ون جو ہے وہ اکول ٹو آپریٹر فنکشن کو پاس ہوگا as an argument so S two کا جو ڈیٹا اسٹرکچر ہے یعنی بف وہ تو without any prefix without specifying اس آپریٹر فنکشن کے اندر اویلیبل ہے اور ایس ون جو ہے اس کا بف جو ہے اس کو ہمیں ایس ون ڈاٹ بف کر کے ایکسیس کرنا پڑے گا so, ہم کرتے کیا ہیں suppose now I am just giving you the full concept تاکہ کوئی بھی فائن پوائنٹ بھی نہ رہ جائے سپوز ایس ٹو میں پہلے بھی کوئی ویلو پڑی ہوئی تھی نہ اگر ایس ٹو میں کوئی ویلو پڑی ہوئی تھی تو واٹ وی ٹاکنگ آف اس کا بف جو ہے بفر اس نے میمری میں کوئی جگہ ایلوکیٹ کی ہوئی تھی اور اس کے اندر کوئی کیریکٹر اسٹرنگ پڑی ہوئی تھی تو سب سے پہلے اسائنمنٹ کرنے میں پہلے تو جو ایلوکیٹڈ میموری تھی ایس ٹو کی اس کو فارغ کیا جائے کیونکہ اس کے اوپر ہم کچھ لکھنا چاہ رہے ہیں اور ہمیں نہیں پتا کہ جو چیز لکھنی چاہ رہے ہیں وہ کم ہے یا پہلی والی ویلو سے زیادہ ہے so the first statement is delete buff پہلے اور دیکھیں یہ میں نے بف صرف وداؤٹ اینی پریفکس لکھا ہے کالنگ آبجیکٹ کا بفر جو ہے وہ ہم ڈیلیٹ کر رہے ہیں اور delete you remember is the the operator that frees in this new way of doing with C plus plus اب وہ بفر فری ہو گیا اس کے لیے اب نئی جگہ چاہیے کتنی جگہ چاہیے جو ایس ون کا بفر ہے اس کے اندر جتنی لمبی اسٹرنگ پڑی ہوئی ہے اتنی جگہ ہمیں ایس ٹو کے لیے ایلوکیٹ کرنی ہے تو یہاں پہ ہم نیو آپریٹر کال کرتے ہیں اور اس کو ویلیو کیا دیتے ہیں string length of S one plus S one dot buf یعنی کے بفر کی اسٹرنگ لینتھ لے لی اس میں ایک جمع بھی کر دیا کوئی بتا سکتا ہے کیوں جمع کیا ریمبر سی یا سی پلس پلس کی جو ہیں ان کے اخیر پہ ایک نل کیریکٹر لکھا جاتا ہے back slash zero so whenever you want to put a string like this is a test into a buffer تو this is a test plus one character character space for the null یہ آپ کو ایلوکیٹ کرنی چاہیے سو so ہم نے نیو آپریٹر کے ساتھ string length of S one one plus plus buf ہم نے جگہ ایلوکیٹ کی فری اسٹور سے اور اس کا ایڈریس ڈال دیا ہم نے بف کے اندر اور بف یاد رہے وداؤٹ ہے سو یہ لیفٹ ہینڈ سائڈ والے آبجیکٹ یعنی ایس ٹو کا بف کی بات ہو رہی ہے جب ایس ٹو کے بف کے پاس ایک ویلڈ میموری ایڈریس آ گیا تو ہم نے اسٹرنگ کاپی کے ساتھ ایس ون ڈاٹ بف کو بف کے اندر کاپی کر دیا اور فنکشن ختم ہو گیا نا ہیز ہیپنڈ از بف کے اندر ایس ون کے بف کی اسٹرنگ کاپی ہو چکی ہے لیکن دونوں کی جگہ جو ہیں میموری میں وہ علیحدہ علیحدہ ہیں فائدہ اب آپ کو ڈیلیٹ کر دیں object goes out of scope یا کو ڈیلیٹ کر دیں it does not affect the other object example میں نے آپ کو اسٹرنگس کے ساتھ دیا ہے but this example is more general example pertains to all classes جہاں پہ کلاس کے اندر آپ میمری مینیپولیشن کرتے ہیں جب بھی آپ کسی آبجیکٹ کے لیے میمری ایلوکیٹ کرتے ہیں تو اٹ از امپورٹنٹ کہ اس کے لیے اسائنمنٹ آپریٹر یعنی ایکول ٹو آپریٹر ڈیفائن کر دیا جائے ورنہ یہ ان کے پوائنٹرز اور ایڈریسز کی ویلیو کاپی کر لے گا بائی ڈیفالٹ اسائنمنٹ آپریٹر اور ان کی جو ایکچوئل ویلیوز ہیں اور میمری ایلوکیشن ہے وہ نہیں ہو پائے گی سو اٹ از امپورٹنٹ یہ ایگزامپل ہم نے اسٹرنگ کلاس کے لیے کور کیا دیکھیں اگر میں کی اسائنمنٹ کر رہا ہوں میرے پاس تین ہیں آئی I J J K now it is is legal for me to to write equal suppose ان میں کوئی ویلو پڑی ہوئی ہیں تو میں نے لکھ دیا آئی اکول ٹو جے چلیے جے کی ویلو آئی کو اسائن ہو گئی پھر میں نے لکھ دیا کے از اکول ٹو آئی آئی تو کی ویلو کے کو اسائن ہو گئی no no problem but S C program to J is equal اور پھر آئی کی ویلو کے میں اسائن ہو so what is the mechanism دیکھ this work I mention some lecture go کہ سی میں یا سی پلس پلس میں ہر ایکسپریشن جو ہے ہر ہم اے اکول ٹو بی لکھ رہے ہوں یا A multiplied by B لکھ رہے ہوں ان ایکسپریشن بذات خود کی اپنی کوئی ویلو ہوتی ہے اور وہ ویلو جو ہے that allows these chained assignment to work for example ہم نے جہاں لکھا K is equal to I is equal to J تو پہلے I equal to J execute ہوا وہ ایکسپریشن جو ہے یا وہ اسائنمنٹ جو ہے اس کی بذات خود ایک ویلو ریٹرن ہوگی کیا ویلو ہوگی جو ویلیو لیفٹ ہینڈ سائڈ کو اسائن ہوئی ہے یعنی آئی کو جو ویلیو اسائن ہوئی تھی وہ ویلیو ایکسپریشن کی ویلیو بن جاتی ہے and that is what is returned so جو کے ایکول ٹو والا حصہ ہے اس کو یہ نئی ویلیو ریٹرنڈ ویلیو نظر آتی ہے سو so, کے کو نئی ویلیو اسائن ہو جاتی ہے it works that way for example اگر لکھا ہو K is equal to I equals plus plus J تو پلس پلس آپ کو پتا ہے is an increment operator increment جو ہے وہ پری انکریمنٹ آپریٹر ہم نے استعمال کیا پلس پلس جے سے پہلے لکھا ہوا ہے پری انکریمنٹ آپریٹر کیا کرتا ہے کہ جی پہلے جے کی ویلیو انکریمنٹ ہوگی بائی ون اور پھر جو ریزلٹ آتا ہے وہ آئی کو اسائن ہوگا سو so اگر آپ اس ایگزامپل کو بھی دیکھیں تو پلس پلس جے نے بھی کوئی ویلیو ریٹرن کی ہے تبھی وہ اسائنمنٹ میں کام آ سکا ہے اور پھر آئی کی نئی ویلیو کے تک چلی جاتی ہے how can we make this work with our string object یعنی اگر میرے پاس تین اسٹرنگس ہوں S one S two S three اور لیٹ سے کہ جی ایس ون کے اندر کوئی ویلیو پڑی ہوئی ہے یعنی ایک آبجیکٹ بنا ہوا ہے اور اس میں کوئی ویلیو اس کی اسٹرنگ کے بفر کے اندر پڑی ہوئی ہے can we how can we write S three equals S two equals S one S two equals S one تو ہم نے ابھی لکھ لیا جو اسائنمنٹ آپریٹر کور کیا لیکن اس اسائنمنٹ آپریٹر کا کوڈ پھر سے ذرا ریویو کریں دیکھیں وہ کوڈ کے اندر کوئی ریٹرن اسٹیٹمنٹ ہی نہیں تھی یعنی that operator actually return nothing so it had a void return type so it was void string void operator equal to اور اسٹرنگ کولن کولن کیونکہ member of the class string ہے اور پھر ہم نے ڈیفائن کیا تھا اور بفر کو کوئی ویلو اسائن کر دی تھی اسٹرنگ کاپی کے ساتھ اور فنکشن جو ہے آپریٹر فنکشن ختم ہو گیا that means this function is not returning anything if it is not returning anything S equals S two equals S one کام نہیں کر سکتا how can we make this work یہ جادو جو ہے یہ دس پوائنٹر کے تھرو کام آتا ہے ٹی ایچ آئی ایس یہ والا ٹھیک ہے so the name is also self explanatory کہ جی یہ والا پوائنٹر بھائی کون سا والا پوائنٹر ہر کلاس کا جب بھی کوئی ممبر فنکشن کال ہو whenever an object calls a member function implicitly یعنی بغیر دکھائے ہوئے بغیر آپ کو بتائے ہوئے اس کو ایک کالنگ آبجیکٹ کے طرف سے ایک پوائنٹر بھی مل جاتا ہے اس پوائنٹر کو ہم کہتے ہیں دس پوائنٹر دس از اے کی ورڈ ٹھیک ہے T H I S is a keyword so you can't use it as a variable name وہ دس پوائنٹر فنکشن کے اندر موجود ہوتا ہے اور وہ کالنگ آبجیکٹ کو ریفر کر رہا ہوتا ہے وچ مینس فار ایگزامپل اگر میں نے یہی اگر بفر کو ریفر کرنا ہو کوئی بھی آربیٹری ممبر فنکشن ہے اسٹرنگ کلاس کا تو یا تو میں کالنگ آبجیکٹ کے لیے صرف بف لکھ دوں that is enough calling object کے بف کی بات ہو رہی ہے but I can also write this right arrow buf which means this pointer جس چیز کو بھی پوائنٹ کر رہے اس کا data member called buf they are exactly equivalent I can also say third way with in parenthesis star this which means whatever this points to this کو ڈی ریفرنس کر لیا اسٹار آپریٹر کے ساتھ جیسے ہم پوائنٹرس کے ساتھ کرتے رہے ہیں اور وہ کیونکہ اب آبجیکٹ آ گیا تو اب اس کے بعد ایرو نہیں لگے گا پیرنتھس کے بعد فل اسٹاپ اور پھر بف لگتا ہے سو so یہ تینوں statements for a calling object string object in our example اگر لکھا ہو بف یا لکھا ہو this arrow arrow is the hyphen greater than sign پھر بف یا لکھا ہو with in parenthesis star this full stop buf یہ تینوں ایگزیکٹلی اکویولنٹ ہیں ہاں ہم جو دس والی اسٹیٹمنٹ ہیں ان کو استعمال نہیں کرتے کیونکہ ان کی ضرورت نہیں ہے ہم سمپلی بف لکھ دیتے ہیں تو کالنگ آبجیکٹ کا بف جو ہے بفر اس کو ہم ریفر کر سکتے ہیں but they all will work you can try them out the this point is known to the member function آخری والا جو میں نے اگزامپل دیا ہے کہ جی پیرسیز کے اندر star this I hope you know کہ ہم نے پیر کیوں ڈالے ہیں کوئی آئیڈیا ہے دیکھیں جو ڈاٹ آپریٹر ہے جہاں ہم لکھتے ہیں object dot member in this case string object dot buf وہ زیادہ ٹائٹ بائنڈنگ ہے اس کی as compare to the star operator جو دس کے ساتھ ہم نے لگایا ہوا ہے اگر آپ یہ لکھ دیں گے وہ ہو جائے گا this dot buf and then dereference by the star تو ہم پہلے ڈی ریفرنس کرنا چاہتے ہیں تاکہ دس پوائنٹر سے ہمیں آبجیکٹ مل جائے اور پھر اس آبجیکٹ کا ڈیٹا ممبر یعنی ڈاٹ بف ہم لینا چاہتے ہیں اس واسطے یہ پرنتھس لگانے ضروری ہیں اب بیک ٹو آر ٹاپک کہ یہ دس پوائنٹر جو ہے اس کا کام کہاں پہ آتا ہے چلیں اس کو پہلے ہم ایک تو میں نے آپ کو آئیڈیا دیا کہ ہم اسٹرنگ لکھنا چاہ رہے ہیں ایک لائن میں S two S equals one اور وہاں پہ ہم استعمال کریں گے لیکن ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ اس کا فنکشن جو ہے اس کو لیٹس کنسیڈر دیٹ پرابلم یہ ہے کہ اگر سپوز ہمارے پاس ایک انٹ آئی ہو تو پروگرام میں کہیں پہ بھی اگر ہم لکھتے ہیں آئی از اکول ٹو آئی کیا ہوگا nothing it's an all right it's a do nothing line لیکن it's not even an error لیکن اب ذرا اپنے اسٹرنگ آبجیکٹ کے اوپر ذرا غور کریں کہ ہم نے اسٹرنگ ایس اور اس کو انیشلائز کیا ہوا ہے with some string this is a test اور سم تھنگ لائک دیٹ اور ہم کہہ دیتے ہیں ایس ایکولس ایس میں وہ بھی بتا دوں گا کہ کہاں پہ یہ کہا جائے گا you write any code like this but equals کا ذرا دیکھیں اس وقت کیا ہوگا یاد رہے جو ہم نے ایکول ٹو آپریٹر اس وقت اسٹرنگ کلاس کے لیے ڈیفائن کیا ہوا ہے اس میں جیسے ہی آپ جاتے ہیں وہ پہلا کام کیا کرتا ہے کالنگ آبجیکٹ کے بفر کو ڈیلیٹ کرتا ہے یعنی اگر اس نے کوئی میموری ایلوکیٹ کی ہوئی تھی اس کو فری اسٹور پہ بھیج دیتا ہے اب جب ہم نے لکھا ایس ایکول ٹو ایس تو ایکول ٹو یعنی اسائنمنٹ آپریٹر نے سب سے پہلے ایس کے بفر کو فارغ کر دیا اب اس کے بعد it is trying to take the buffer on the right hand side which happens to already have been deleted and it's trying to allocate space and assign it to S things break down everything goes crazy اس چیز کو کہتے ہیں سیلف اسائنمنٹ یعنی ایکس ایکول ٹو ایکس اگر لکھنا ہو اس کو کہتے ہیں self assignment self assignment directly تو نارملی ہم کوڈ میں کبھی بھی اس طرح نہیں لکھتے لیکن کئی جگہ ایسی آ جاتی ہیں کہ جی اگر آپ نے ایک آبجیکٹ کا ایڈریس کسی پوائنٹر میں رکھا ہوا ہے so we say string S S S comma star P P T T R R so is now pointer to string object and S is a object تو کہیں پہ ہم S P T R X so string object S کا ایڈریس لیا اور وہ ایس پی ٹی آر کے اندر پلیس کر دیا اب آپ کوڈ لکھتے گئے لکھتے گئے لکھتے گئے اور نیچے جا کے کہیں پہ آپ نے کہا S is equal to star S P T R کہیں کہ جی اسٹرنگ آبجیکٹ ہے اس میں میں ویلو کون سی ڈالنا چاہتا ہوں جو کہ ایس پی ٹی آر اس وقت پوائنٹ کر رہا ہے جس آبجیکٹ کو اس کی ویلو یہ بھول گیا کہ جی بیس لائن پہلے ایس پی ٹی آر میں ایس کا ہی ایڈریس رکھا گیا تھا افیکٹ اس کا بالکل وہی ہوگا جو پہلے میں نے بتایا ایس ایکل ٹو ایس والا جو افیکٹ ہے وہ ہو جائے گا بفر اس کا ڈیلیٹ ہو جائے گا اسائنمنٹ ہو نہیں پائے گی your program will become so self assignment is very dangerous and we have to watch out for it again it is dangerous when we have memory being manipulated inside a class اور string class is a classic example جہاں پہ ہم میمری ایلوکیشن کرتے ہیں so what should we do پہلی چیز لیٹس گو بیک اینڈ سے کہ جی دس پوائنٹر اویلیبل ہے اکول ٹو آپریٹر فنکشن کو answer is yes by its very definition every member function operator function ہو یا ریگولر ممبر فنکشن ہو اس کو دس پوائنٹر ملتا ہے it gets a pointer to the object that called it what means the object on the left hand side so equal to کے اندر سب سے پہلے ہمیں ٹیسٹ یہ کرنا چاہیے کہ جو آبجیکٹ مجھے کال کر رہا ہے اور جو آبجیکٹ مجھے دیا گیا ہے یعنی دا رائٹ ہینڈ سائڈ وہ ایک ہی تو نہیں ہے so we should write something like اب اس کا پروٹوٹائپ دیکھیں کہ ہم نے اگر پروٹوٹائپ لکھا ہوا ابھی وائڈ ہی ہے اس کی ریٹرن ٹائپ کچھ نہیں ہے so we say void string colon colon operator equal to and with in parentheses we say something like string other and normally it's a reference and other so other is string جو ہم پاس کر رہے ہیں اندر جا کے پہلا کام آپ یہ کہیں کریں کہ جی دس کو چیک کریں ادر کے ایڈریس کے ساتھ so this is equal to and other آپ دیکھیں ایمپس اینڈ جو ہے جو اینڈ جس کو میں کہہ رہا ہوں اس کے بھی اوور رائڈنگ والے مطلب آ رہے ہیں کہ جی اوپر جو پروٹوٹائپ میں آیا اس کا مطلب تھا other is a reference to string اور یہاں پہ جب ہم نے اینڈ ادر لکھا it means the address of the object call other so little confusing but again use کہ جہاں ہم نے اسٹرنگ اینڈ لکھا ہے ہے تو وہ ریفرنس جہاں پہ کوئی ڈیٹا ٹائپ اینڈ آپریٹر سے پہلے نہیں آ رہی تو it is the address of operator so now the first test in our assignment is if this equals and other return کچھ نہ کرو فورن نکل جاؤ یہ سیلف اسائنمنٹ کی کوشش ہو رہی ہے یعنی دو آبجیکٹس ہمیں ملے ہیں پر دونوں کا ایڈریس میموری میں ایک ہی ہے which means the same object so we must be careful with this little change in our assignment operator it has suddenly become safe to use so پہلا use of the this pointer یہ ہوا to check against self assignment اب دوسرے یوز کی طرف چلتے ہیں دوسرا یوز وہی ہے کہ اب ہم لکھنا چاہ رہے ہیں S three word what we want is کہ جی اب ایکول آپریٹر جو ہے کوئی ویلو ریٹرن بھی کرے اور ریٹرن کیا کرے بیک ٹو آر ڈیفینیشن کہ جب ایک ایکسپریشن جو ہے ایک اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ لے لیں اس نے اگر کوئی ویلو ریٹرن کرنی ہے تو وہ لیفٹ ہینڈ سائڈ کی ویلو ریٹرن کرے گا سو ان دس کیس جب یہ جو ہماری S three to S two equal to S one اس ایکسپریشن کا جو رائٹ right والا ہاف ہے S two equal to S one یہ جب ایکسیکیوٹ ہوگا ہم چاہ رہے ہیں جو ویلو ایس ٹو میں آئے وہ ویلو ایکسپریشن کی ویلو بن کے واپس ہو so what are we doing how do we return this value well I already said that we return this value no don't get confused دیکھیں all we need to do is پہلے تو اسائنمنٹ کر لی اب ہمارا اسائنمنٹ آپریٹر جو ہے اکول ٹو آپریٹر تھوڑا سا ایکسپینڈ ہو رہا ہے سب سے پہلے ہم نے اس میں ایک ایرر چیکنگ کر دی کہ جی سیلف اسائنمنٹ نہ ہو اور وہ ایرر چیکنگ کی دس پوائنٹر کے حوالے سے اس کے بعد ہم نے وہی والا پہلا کام کیا کہ جو ہمارا کالنگ آبجیکٹ ہے in this case S two اس کے بفر کو ڈیلیٹ کیا اور اس کے لیے ہمیں کوئی پریفکس نہیں چاہیے کیونکہ calling object is available directly again یہاں پہ میں لکھ سکتا تھا کہ دس ایرو بف کو ڈیلیٹ کرو پر ضرورت کوئی نہیں ہے buff is the name of the calling object data member اس کو ڈیلیٹ کیا پھر اس کے لیے میموری ایلوکیٹ کی نیو کے ساتھ جس میں ایس ون کے بفر کی اسٹرنگ لینتھ لی اور اس میں پلس ون کر کے میموری ایلوکیٹ کی اور پھر اسٹرنگ کاپی کر کے بف میں ڈال دی اب دیکھیں ایس ٹو کے آبجیکٹ والا کام ہو چکا ہے اس کے اندر اسائنمنٹ ہو گئی ہے ایس ون کی ویلیو اس کے اندر آ چکی ہے اور اس کی اپنی جگہ ہے میموری میں واپس ہم کیا کرنا چاہتے ہیں ایک بنا ہوا آبجیکٹ آف ٹائپ اسٹرنگ جو کہ پھر اکول ٹو اسائنمنٹ آپریشن کے اندر حصہ لے سکے so we need to return string object so we say return what return whatever this point to return star this how does that دیکھیں اسٹار دس کس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے S two equal to S one کے اندر it's representing S two the left hand side والا آبجیکٹ جس نے اکول ٹو سائن کو کال کیا تھا when we see return star this you are سیگ whatever the object on the left hand side was اس کو ریٹرن کر دو as the value of this فنکشنٹریشن value and the value is that of the object of the left hand side so اب ایس تھری ٹو کیا نظر آتا ہے اس کو ایک آبجیکٹ نظر آتا ہے جس کی ویلو وہ ہے جو کہ ایس ٹو کی value three so S three to S two let's locate it again slowly پہلی چیز تھوڑا سا اس چیز کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے کہ جی کال بائی ویلیو ہوگا کال بائی ریفرنس ہوگا واپس آبجیکٹ بھیجنا ہے کہ ریفرنس بھیجنا ہے جب ہم واپس کر رہے ہیں اور ہم چاہ رہے ہیں کہ جی لیفٹ ہینڈ سائڈ والا آبجیکٹ جو ہے وہی ریٹرن ہو جائے as the value of the expression تو it is more efficient to simply return reference to that object so normally now we see the two so اب وائڈ ختم ہو گیا ٹو اور آبجیکٹ پہلے دس کے ساتھ ادر کو چیک کر لیا کہ ایڈریس برابر تو نہیں ہے so if this is equal to and other return کر جائیں کچھ نہ کریں آگے جا کے اب ریٹرن بھی دیکھنا پڑے گا یہاں پہ ماڈیفائی کرنا پڑ جائے گا لیکن for the moment let's go on پھر ہم نے ایکچوئل اسائنمنٹ کی اور پھر کہا return star this return whatever this point اور کیونکہ ہم نے اس کی اوپر ڈیکلریشن کے اندر ہی اسٹرنگ اینڈ لکھا ہوا ہے یعنی یہ فنکشن ایک ریفرنس ٹو اے اسٹرنگ واپس کرتا ہے تو آٹومیٹیکلی یہ آبجیکٹ جو ہے ایز اے ریفرنس پاس ہو جائے گا which is a very efficient way of passing things otherwise دیکھیں وہ اسٹرنگ پوری کاپی ہوتی اسٹیک کے اوپر اور پھر اس کا آبجیکٹ بنتا اور پھر وہ واپس ہوتا and now we can write these chain statements جو کہ ہم عام انٹیجرز یا فلوٹس یا ڈبلس کے ساتھ لکھتے ہیں we can now write S three equals S two equals S one and everything works beautifully so the this pointer extremely useful one for checking self assignment and number two for returning the left hand side object from function actually اگر آپ سوچیں تو دس پوائنٹر آپ کافی دفعہ استعمال کرتے آئے ہیں think about it this way cout کے ساتھ ہم کیا چینڈ آؤٹ پٹ اسٹیٹمنٹس لکھ سکتے ہیں یعنی can we write something like cout less than less than a less than less than b less than less than c where a b c are any data types answer is یہ ہم کرتے آئے ہیں ہم ایک لائن میں تین چار چیزیں لکھتے آئے ہیں ہاؤ ڈڈ دیٹ ورک جو سی آؤٹ کا اسٹریم انسرشن آپریٹر ہے وچ ڈبل لیس دین یہ لیفٹ ایسوسیٹو ہے یعنی پہلے سی آؤٹ لیس دین لیس دین اے آپریٹ کرتا ہے اور اس کو آگے آپریٹ کرنے کے لیے پھر جو سیکنڈ لیس دین لیس دین بی لکھا ہوا ہے اس کو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ سی آؤٹ نظر آنا چاہیے سو ان اے وے اس آپریٹر اوور لوڈنگ کے اندر بھی جو اسٹریم انسرشن ہے یعنی ڈبل لیس دین سائن اس کے اندر بھی ریٹرن کیا چیز ہو رہی ہے کالنگ آبجیکٹ کا reference and in this case it happens to be cout so cout بذات خود ایک آبجیکٹ ہے اور اس کا ریفرنس ریٹرن ہوتا ہے جب بھی ہم لکھتے ہیں سی آؤٹ لیس دین لیس دین اے سو اس کا ریفرنس آیا تو وہ پھر سی آؤٹ ہی نظر آیا تو وہ لیس دین لیس دین بی کام کر گیا اور اس کا ریفرنس واپس جو آیا وہ پھر سی آؤٹ آیا اور پھر لیس دین لیس دین سی کام کر گیا یہ سارا کام دس پوائنٹر کے ساتھ ہو رہا ہے and it is the same thing ہم نے دس پوائنٹر کے ساتھ بات کی کہ جی ویلو فنکشن سے ریٹرن بھی کی جاتی ہے تو کیا یہ صرف اسائنمنٹ آپریٹر کے ساتھ ہم استعمال کرتے ہیں یا اور آپریٹر کے ساتھ بھی کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں we had already covered let's take our by now famous date class ٹھیک ہے ڈیٹ کے اندر ہم نے انکریمنٹ آپریٹر بھی ڈیفائن کیا ہم نے پلس بھی ڈیفائن کیا ہم نے پلس اکول ٹو بھی ڈیفائن کیا اینڈ سو آن اور پھر مائنس بھی کیا مائنس اکول ٹو بھی کر سکتے ہیں you can define all of these جب آپ بیسک اسٹیٹمنٹ کی طرف غور کریں کہ جناب ایکسپریشن نے ویلیو ریٹرن کرنی ہے so that if you have date object you should be able to say something like D two equals D one plus plus یا you could be able to do something like یا ڈی ون ڈی ٹو جو ہیں یہ ڈیٹ آبجیکٹس ہیں so seeing something like D two is equal to D one plus one so you realize کہ جی پلس آپریٹر کو بھی کچھ ویلو واپس کرنی چاہیے پلس پلس کو بھی کرنی چاہیے پلس اکول ٹو بھی کرنی چاہیے and so on so let's take a look at the date class کا کوڈ جہاں پہ یہی آپریٹر پھر سے ہم نے لکھے ہیں یہ کوڈ جو ہے اس کے اندر اور کوئی زیادہ چینج نہیں آتا except the fact that now it reference to an object of type date ہم ڈیٹ ہی ریٹرن کرنا چاہ رہے ہیں وہ ریفرنس جو ہے ایک تو اس کی جو فنکشن کی ڈیکلریشن لائن ہے اس میں تبدیلی آ گئی سو اسے ڈیٹ اینڈ اور پھر آگے ڈیٹ آپریٹر پلس پلس ہو یا پلس اکول ٹو ہو یا پلس ہو اکول ٹو اٹ سیلف وہ تو ہم نے ابھی کور کیا اسٹرنگ کلاس کے لیے اور پھر اخیر کے اوپر جو لیفٹ ہینڈ سائڈ والا ڈیٹ آبجیکٹ ہے اس کا ریفرنس بھی ریٹرن کرنا ہے اور وہ ہمیشہ اسی طریقے سے ہی ریٹرن ریٹرن ہوتا ہے star this so it's quite simple whenever you writing an arithmetic operator اور ہم چاہیں کہ وہ چینج اسٹیٹمنٹ میں استعمال ہو جائے یعنی کسی کمپاؤنڈ اسٹیٹمنٹ کے اندر استعمال ہو سکے تو we have to return a value ایسٹ وے اینڈ دنوینئنٹ ریٹرنگ اب بڑی آسانی سے ہم ڈیٹ ایکسپریشن بالکل ویسے لکھ سکتے ہیں جیسے آرڈینری انٹیجرز یا فلوٹس کی ارتھمیٹک ہم لکھتے ہیں so we can write date two is two date two is equal to date one plus plus and so یا انٹ جو ہے وہ تو ہم نے ڈفرینس مائنس آپریٹر کو تو ویسے ہی انٹ ریٹرن کیا تھا so that was an issue but جب بھی آبجیکٹ ریٹرن کرنا ہو اور آبجیکٹ وہ والا جو کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آ رہا ہو تو آپ کو ریٹرن اسٹار دس اسٹیٹمنٹ ڈالنی پڑتی ہے اور یاد رہے کہ ڈیکلریشن کے اندر normally we use a reference so we say date and پھر اس کا آپریٹر کا اپنا نام آ جاتا ہے so this point is use again and again جیسے میں نے پہلے ذکر کیا جب ہم بات کریں گے ان کلاسز کی یا وہ والے آبجیکٹس جن کے اندر میموری ایلوکیشن ہو رہی ہے تو پھر دس پوائنٹر جو ہے اس کی اور مطلب بھی جو ہیں یا اور یوزیجز وہ ہم اکٹھی کر کے پھر سے ان کو ڈسکس کریں گے آج تھوڑا سا اس کو اب آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کچھ اور ہم کنورژن وغیرہ کے اوپر کیا بات کر سکتے ہیں دیکھیں اب back to our ordinary native language ہم کہتے ہیں کہ جی میرے پاس ایک انٹیجر آئی ہے اور ایک فلوٹ ایکس ہے اگر کہیں پہ میں پروگرام میں لکھوں ایکس ٹو آئی تو کیا ہوتا ہے آئی سی لینگویج جو ہے یا C plus plus automatically integer I کو پروموٹ کر دیتی ہے it it it it float whatever the left hand side was and then does the assignment یاد رہے کہ جی operation are quite different integer کے آپریشن میموری کے اندر ڈفرینٹ ہیں فلوٹس کے ڈفرینٹ ہیں so you need to do some kind of you conversion I is equal to X تو فلوٹ جو تھا ایکس اس کو کنورٹ کیا جائے گا پہلے انٹیجر کے اندر اور پھر وہ انٹیجر کی ویلو جو ہے وہ آئی کو اسائن کر دی جائے گی so conversion all the time the is can we do conversion with objects of our own classes basic nothing but a data type اگر یہ یوزر ڈیفائنڈ ڈیٹا ٹائپ ہے تو اس کے اوپر ہم کنورژن بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں I'll give you a classic example suppose date جو ہے وہ ہم نے سیریل نمبر کے فارم کے اندر رکھی ہو ٹھیک ہے سو اٹس ناؤ انٹیجر آپ سوچ رہے ہوں گے how is an integer how can it represent a date give you an idea suppose ہم کہتے ہیں کہ جی first January of the nineteen hundred وہاں سے گنتی شروع کر دو so one one nineteen hundred is day one second of January is day two third of January is day three so چلتے ہیں چلتے ہیں ایک صدی گزر گئی ایئر ٹو تھاؤزینڈ کے اندر کوئی ڈیٹ کا سیریل نمبر آ رہا ہوگا ایک سنگل انٹیجر کافی لمبا جو کہ ریپرزینٹ کرے گا number of days since a particular date اور اگر آپ اس کو first January year zero zero لے لیں تو ایک قسم کا ایک ایبسلوٹ ریفرنس آپ کے پاس آ جاتا ہے اگر آپ کو ایسائڈ بتاؤں ایکسل میں جائیں تو آپ کو یہ سیریل نمبر ملے گا ایز اے ڈیٹ ویلو وہاں پہ ڈیٹ کا ایک سیریل ریپرزینٹیشن بھی ہے which is an integer so suppose کہ ہم ڈیٹ کے اندر بھی اس کی internal representation month day year نہیں رکھتے بلکہ ایک لانگ انٹیجر رکھ لیتے ہیں can I now write something like ایک آبجیکٹ ہے ٹائپ ڈیٹ کا کال ڈی ڈی اور ایک انٹیجر ہے I I I can is equal to now اب آپ کو میں نے پرابلم تو پہلے ہی کھول کے بتا دیا یو انڈرسٹینڈ کہ جی میں چاہوں گا کہ آئی جو ہے وہ ڈی کے سیریل نمبر کے اندر چلا جائے لیکن in a way what you want to do is convert the integer I a date object جس میں آئی کا ویلو جو ہے وہ سیریل نمبر میں چلی جائے اور پھر وہ ڈیٹ آبجیکٹ جو بنا ہوا ہے وہ ڈی کو اسائن ہو سو یو ہیو اے کہ جی اب conversion should be possible how can we do it for example with this date object جس کی ہم بات کر رہے ہیں دیکھیں اگر ہم ڈیٹ کے لیے کوئی کنسٹرکٹر ڈیفائن کر دیں جو کہ ایک انٹیجر لیتا ہو تو سی پلس پلس آٹومیٹیکلی اس کنسٹرکٹر کو کال کر لے گی it will automatically call that constructor use the value of the integer I in constructor and create a date object اور پھر اندر جو بھی کنسٹرکٹر میں ہم نے ہی لکھنا ہے کیسے اس کو سیریل نمبر کے اندر لے جانا ہے but the constructor will return a valid date object اور پھر آگے تو اسائنمنٹ آپریٹر ہی ہے ڈی ایکل ٹو لکھا ہوا ہے اس کو رائٹ right سائڈ پہ ایک ڈیٹ آبجیکٹ نظر آئے گا اسائنمنٹ ہو جائے گی آن دا ادر ہینڈ اگر کنسٹرکٹر نہ ہو تو پھر ہم کنورژن فنکشن بھی لکھ سکتے ہیں کنورژن فنکشن ہم کاسٹ اوکیجنلی استعمال کرتے آئے ہیں اور کاسٹ کا طریقہ یہ تھا کہ جی جس چیز کو بھی آپ کنورٹ کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے کاسٹ جو ہے اس کا نام دے دیتے ہیں پیرنتھسیز کے اندر سو فار ایگزامپل میں نے اگر ٹو آئی لکھنا ہے جہاں ایکس ایک فلوٹ ہے اور آئی ایک انٹیجر ہے تو I can also write X equals within paren float I and that will be the conversion operator normally تو یہ بائی ڈیفالٹ ہو رہا ہوتا ہے but sometimes we want to force it to date کے لیے ڈیٹ کلاس کے لیے اگر ہم نے ایک کنورژن آپریٹر لکھنا ہو جو کہ ایک انٹیجر کو لے کے کنورٹ کرے this is not our old date class this the new one we could write a conversion function function جو ہے وہ ڈیٹ کلاس کا ممبر ہی ہوگا it has to be a member it will return nothing because it's a conversion function so اس کا جو سنٹیکس ہے وہ یہی ہوگا کہ جی ڈیٹ اور آگے ایم ٹی پرینتھسیز آ جائیں گے and that will mean that this is now a conversion function پھر اس کی باڈی میں آپ جو مرضی لکھیں ویلیو جو ہے وہ اس کو مل جائے گی and you can define the operator and it will return and it will work like that you will write within parentheses the name of the conversion operator float لکھنا ہے انٹ لکھنا ہے جو بھی آپ کی کلاس کے لیے ریلیونٹ ہے so conversion function are quite interesting and they allows to manipulate objects of different classes for example اب کلاسز کو تھوڑا سا آگے لے چلتے ہیں ہمارے پاس ایک ایبسٹریکٹ قسم کی کلاس پڑی ہوئی ہے ایک طرف ٹرک ہے ایک طرف کار ہے ہم کہتے ہیں کہ جی کار کو ٹرک میں کیسے کنورٹ کیا جائے تو we could write a conversion operator which has take a car convert it into a truck and then assign it to an object of type truck so conversion operation جس طرح ہم عام لینگویج میں انٹیجرز اور اور ڈبلز کو مکس کرتے رہتے ہیں we could do that easily let's take look at a rather example جہاں پہ یہ کنورژن فنکشن استعمال ہوتے ہیں the example I am going to show you وہ آپ ہینڈ آؤٹس کے ساتھ زیادہ اس کو ریفر کریں کیونکہ کوڈ ذرا سا لمبا ہے لیکن ایگزامپل جو ہے وہ ہے کلاس فریکشن کا وائی کلاس کولڈ فریکشن پہلے تو اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہونی چاہیے دیکھیں what about fraction of the type one over three one over three کو اگر آپ کمپیوٹر کی میمری میں اسٹور کریں گے دو تین چیزیں ہوں گی it will be stored as let see double number ہم کہتے ہیں ایکس ایک ون اوور تھری پہلی چیز کہ جی اوور اسٹور کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے so it actually does a division of 1 divided by 3 double precision division اور وہ 0.333333 اس کی ویلیو آتی ہے اور کتنے تھریز لگتے ہیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ جی ڈبل پرسیزن نمبر کے لیے میموری میں جگہ کتنی چھوڑی ہوئی ہے that value is assigned to a double variable so what happens جب میں اس ڈبل ویریبل کو لے کے تین سے ضرب دے دیتا ہوں if I say three times X where X was equal to one over three جواب کیا آئے گا you can see what will be zero multiplied by three is one it is not zero point nine nine nine so کئی دفعہ یہ پرابلم آتا ہے کہ جی ہم ایگزیکٹلی exactly ریپرزینٹ کرنا چاہتے ہیں نمبر کو فریکشن کلاس اس طرح کی کلاس ہے جہاں پہ ہم نیومریٹر اور ڈینومینیٹر دے دیتے ہیں آبجیکٹ کو اور وہ علیحدہ علیحدہ ہی ان کو رکھتا ہے it will always keep them as an integer numerator and an integer denominator and then we can do all kind of arithmetic with it obviously class is long but you can see کہ اب اندر اگر ون علیحدہ سے اسٹور کیا ہوا ہے اور تھری علیحدہ سے اسٹور کیا ہوا ہے ایک آبجیکٹ کے اندر اور میں کہوں کہ جی ان دو آبجیکٹس کو ایڈ کرو how do we add them well by now we've enough tools at our disposal the addition میں ہم فریکشن eh, لکھتے ہیں اور اس میں جمع کر لوں میں two over five and I should come up with a fraction which is numerator and denominator to we about round off errors the truncation of انٹرزنٹرا وہ ساری وریز ختم ہو جاتی ہیں یہ تو ایک ہمارا میتھمیٹکس میں سے ایگزامپل تھا کوئی ریئل ولڈ میں سے ایگزامپل آپ کا خیال آتا ہے دیکھیں what happens if you are dealing currency currency banks جو ہیں وہ دن رات کے ساتھ کام کرتے ہیں اور کرنسیز جو ہیں وہ ہم کمپیوٹر پروگرامز میں ڈیل کر رہے ہوتے ہیں بھائی کس کے اکاؤنٹ کا کتنا بیلنس ہے اس پہ کتنا پروفٹ لگانا ہے اس میں سے کیا چیز وڈرا ہوئی ہے اس میں کیا ڈپوزٹ ہوئے ہیں لیکن اگر بینک کہے آپ کو کہ جی اس سال ہم نے پروفٹ ڈکلیئر کیا ہے 3.76 پوائنٹ پرسینٹ تو آپ کے بینک اکاؤنٹ میں جتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں اس کا 3.76 پوائنٹ پرسینٹ اگر کیلکولیٹ کریں تو کیا وہ ایگزیکٹلی روپیز اینڈ پیساز کے اندر پورا آئے گا یا ڈالر اینڈ سینٹس کے اندر پورا آئے گا یا پاؤنڈ اینڈ پینیز کے اندر پورا آئے گا یعنی نارملی ہماری currencies two decimal digits after the decimal point and whenever we apply some kind of rates in percentages وہ ملٹیپلیکیشن یا ڈویژن کا ریزلٹ جو ہے وہ تین چار ڈیسیمل پلیسز بن جاتا ہے in order to maintain currency computation you don't want banks کی ناٹ افورڈ کہ جی نو روپے اور دس پیسے کے اندر نوے پیسے جمع کریں تو وہ دس روپے اور ایک پیسہ بن جائے they can't afford that it has to be exact arithmetic they do not rely on program that use something like doubles they would rather have written program کہ اس کو اسٹرنگ کے طور پہ ٹریٹ کرو نائنگ ون زیرو از اے اور اسٹرنگ ایڈیشن ڈیفائن کرو کہ اندر پوائنٹ نائن زیرو دو اسٹرنگس کو ایڈ کرے تو it should result zero zero so they lots of interesting things real world اور وہ ہمیں فورس کرتا ہے as programmer to program things differently so we don't use native data types again as a little bit of history COBOL پرانی language but which was a business oriented language یاد ہے کامن بزنس اویرنٹڈ لینگویج اس کے اندر یہ فیسلٹی تھی that you could represent decimal number exactly اور انٹرنلی وہ اسی طرح کر رہا ہوتا کہ اسٹرنگز رکھی ہوئی ہیں اور اس کو اگر میموری میں دیکھو تو پوری اسٹرنگ نظر آتی تھی کوئی artificial computer representation of numbers نظر نہیں آتی تھی یہاں پہ پورا آگے آ کے ایوولوشن ہو گئی نئی لینگویجز آ گئیں پر اب ہمارے پاس وہ فیسلٹی آ گئی ہے اب ہم لینگویج کو نہیں دیکھتے ہم کہتے ہیں اس لینگویج نے ہمیں فیسلٹی اتنی دے دی ہے کہ اگر آپ کی کوئی اسپیسیفک ریکوائرمنٹ ہے میں اس قسم کی ڈیٹا ٹائپ آپ کو لکھ دیتا ہوں so if you think of fraction that was one specific data type that we might want to create to store the numerator and the denominator separately and never lose precision in arithmetic calculations. Same thing applies to objects like currency, where we could store the whole number part and the fractional part both as separate integers and never lose accuracy. Okay? But whenever we get into these classes, then it is our responsibility to start writing all of the operators that are required, and that makes a complete class. شروع ہم نے ڈسکشن کی تھی کنورژن فنکشن سے تو اگر فریکشن کو لیا جائے you can think of a constructor which is ایک انٹیجر لیتا ہو اور اس کو فریکشن بنا دے ایک انٹیجر سے فریکشن کیسے بنے گا دیکھیں پہلی چیز ایز اے فریکشن ہم نہیں چاہتے کہ کوئی چیز بھی ون اوور زیرو ہو جائے یا one anything over zero نہ ہو ایسا فریکشن ہمیں ڈیل کرنا نہیں آتا سو ہم یہ کرتے ہیں کہ جی اس کا ایک ڈیفالٹ کنسٹرکٹر جو دیتے ہیں وہ دو انٹیجرز لیتا ہے ایک نیومریٹر کے لیے اور ایک ڈینومینیٹر کے لیے لیکن ڈینومینیٹر کو ہم ایک ڈیفالٹ ویلو بھی دے دیتے ہیں ون سو دیٹ مینس کہ اب آپ ایک فریکشن کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں by passing it a single integer in which case it will be represented as وہ سنگل انٹیجر جو پاس ہوا وہ نیومریٹر ہوگا اور جو ڈیفالٹ ویلو ہے ڈینومینیٹر کی وہ ون اس کے ساتھ مل کے ایک فریکشن بن جائے گا کیوں میں نے اس کنسٹرکٹر کی بات کی اگر ہمارے پاس فریکشن ایک آبجیکٹ ہو ایف اور میں لکھوں F equals three what will happen is that automatically this constructor will be called which takes a single integer as an argument an object of type fraction will be created and the assignment carried out in a way this is nothing more than the conversion operation the conversion of an integer into a fraction so you can write your own conversion operator اور you can use single argument والا کنسٹرکٹر وہ بھی کنورژن کا کام کرے گا you can't use both you have to write one or the other so you have to be careful in way conversion function I suggest کہ جو آپ کو کوڈ ایگزامپل دیا گیا ہے اس کو آپ اچھی طرح اسٹڈی کریں اور اس کے اندر سے پک اپ کریں کہ جی کنورژن فنکشن کیسے لکھے جاتے ہیں ان کے رولس ریگولیشن کیا ہیں آن لائن بھی آپ کو جو لیکچر مٹیریل دیا گیا ہے اس کے اندر بھی ان کی دی ہوئی ہیں اور رولس بتائے ہوئے ہیں we don't use very often but some it is useful to write it again makes our code easier and cleaner to maintain I will leave by saying کہ جی یہ یاد رہے کہ ہمیں ساری تھنکنگ اور محنت کلاس کی ڈیفینیشن پہ کرنی پڑتی ہے اور جتنی محنت آپ وہاں پہ کر دیں گے اتنا ہی اس کا استعمال کرنا آسان ہو جائے گا سو ٹل نیکسٹ ٹائم خدا حافظ